انسان کی عقل کو لمیٹڈ بنایا ہے انسان کی بنائی میں بھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے آخری نہیں ہے ابھی کچھ سال پہلے اگر کسی انسان کی بات کو ریکارڈ کر کر سننا ہوتا پندرہ بیس سال پہلے پچیس تیس سال پہلے کی بات صدیوں پہلے والی بات نہیں بہت بڑا ٹائم ریکارڈ ہوتا تھا اور اس کی قیمت ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی امریکہ سے برطانیہ سے فرانس سے دبئی سے سعودی عرب سے اپنا کوئی عزیز لوٹتا تو سب سے پہلے جا کر اس کے شوکیس میں مقبلی کپڑے کے اندر عورت کی طرح چھپا ہوا ٹیپ ریکارڈ آدمی دیدار کرتا بڑی عجیب نگاہ سے اس کو دیکھتا تھا اس کے بعد سی ڈی کا زمانہ آیا اس کے بعد پی وی ڈی کا زمانہ آیا اس کے بعد موبائل کا زمانہ آیا اس کے بعد وائس ریکارڈر کا زمانہ آیا اب آئی پاڈ انسان کے ناخن سے بھی چھوٹا تیار ہو گیا انسان کی کھڑی میں آدمی گھنٹوں کی ریکارڈ ریکارڈنگ ڈیجیٹل کر سکتا ہے مجھے آڈیو ریکارڈنگ کی تاریخ نہیں بیان کرنا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تحریر ریکارڈ تھا تو آدمیوں نے یہی سمجھا یہ آخری ہے اس کے بعد ایسی کوئی آڈیو ریکارڈنگ اور وائس ریکارڈنگ مشین نہیں آئے گی دنیا میں سی ڈی آئی تو سمجھا کہ یہی آخری چیز ہے ڈی وی ڈی آئی تو کہا یہ تو اور بڑی چیز ہے بلما راج خبرا کامبا الا لگی لمبیا کی جب ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ اور چھپ گئے تو چاند کی طرف گئے چاند چھپ گیا سورج کی طرف گئے اور سورج کو انہوں نے کیا کہا پلنگا کا اشم سبا وطن بال ہادا ربی ہادا اکبر یہ تو سب سے بڑا ہے پرانی مسجدوں میں جس میں پتھر کے پلر لگے ہوئے ہیں اور چٹانوں کی چھت ہے ابھی دیہاتوں میں مل جاتی ہیں مسجدیں محراب کے اوپر آ پولیس کا چھوٹا سا لاکپ ملے گا بڑی بڑی سلاخیں اس کے اندر اور اتنا موٹا سالا اس کے اندر وال رکھی جاتی تھی گھنٹہ رکھا جاتا تھا اس میں اور اس وقت انہوں نے یہ سمجھا کائنات کے اندر وقت بتانے کا جو آلہ ہے یہ سب سے آخری آلہ ہے اس میں نیچے گھنٹہ ہلتا بھی ہے اور بارہ میں بارہ مرتبہ گھنٹی بجاتا ہے اور ساڑھے بارہ میں ایک مرتبہ گھنٹی بجاتا ہے موسم کر اذان دے گا اور اقامت کرے گا اس کے بعد گھڑیاں ٹماٹر اور آلو کے دام سے سستی بکنے لگی اس وقت انسان اگر وہ یہ سمجھتے کہ اس کے بعد کاٹس واٹ آ رہی ہے اور بالکل اس وقت جو واچ خریدی گئی اس قیمت میں درجنوں واچ خریدی جا سکتی ہیں تو اتنا مضبوط پتھر کا گھڑی کا محافظ خانہ نہیں بناتے ہو انسان اپنی ہر پہلی ترجیح کو آخری ترجیح سمجھتا ہے اپنی پہلی ایجاد کو آخری ایجاد سمجھتا ہے ہوائی جہاز آج جس مرحلے میں ہے ایروپلین ایسا نہیں کہ بنانے والے نے پہلے ہی ایسی ہوائی جہاز بنا دی پہلے اس نے ایک چھوٹی سی مشین لگایا اس کو پہاڑ پر لے جانا پڑتا تھا اور ٹیک آف کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے ڈھلان کی طرف اس مشین کو دھکا دیا جاتا تو چلتے چلتے جس طریقے سے پتنگ ہوا میں اپنا رخ پکڑ لیتی ہے اپنا راستہ طے کر لیتی ہے تو اس طریقے سے وہ پہاڑ کے ڈھلان میں آتے ہوئے اس کے پنکھے زور سے پھرنے لگتے اور پھر ہوا میں وہ اپنا راستہ پکڑنے لگتی ہوائی جہاز اور آج بغیر پائلٹ کے ریموٹ کنٹرول کے ہوائی جہاز ہوائی جہاز کو فضاؤں کے اندر پیٹرول ختم ہونے کے بعد دوسرے ہوائی جہاز کے ذریعے سے اس میں پیٹرول فلنگ کیا جاتا ہے یہ بھی کوئی آخری چیز نہیں ہے انسان یہ سمجھتا ہے اسی طریقے سے جب آزاد مملکتیں قائم ہوئی اور مختلف قوموں نے مختلف ملکوں پر قبضہ کیا تو انہوں نے ایک نظریہ کوئی فاشزم کا کوئی نازیزم کا کوئی کمیونزم کا یہ نظریے قائم کیے اور وہی نظریے ان کے پاس گویا الہامی اور خدائی نظریے تھے انسانوں کے بنائے ہوئے تھے اللہ کا بنایا ہوا نظریہ آج تک اب تک فیل نہیں ہوا اور قیامت تک کبھی فیل نہیں ہوگا یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے ہم جو صبح میں اپنے دانت صاف کرتے ہیں منہ صاف کرتے ہیں کتنے مرحلوں کے بعد یہ یہاں تک آیا ہے اور خدا جانے کتنے مرحلے آگے یہ طے کرے گا لیکن مسواک اللہ کے حقیقے کا آحدو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عنایت کیا وہ شراب کے زمانے میں بھی وہی تھا خچر کے زمانے میں بھی وہی تھا گھوڑے اور اونٹ کے زمانے میں بھی وہی تھا اور صحیح سب ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی وہی ہے عورت کے فیشن اور اس کے لباس ہر آئے دن بدلتے رہتے ہیں کبھی اس کے پاجا میں اوپر چڑھ جاتے ہیں کبھی اس کے زمین میں چھانٹنے کا جھاڑو کا کام دیتے ہیں کبھی اتنے چست ہوتے ہیں کہ جسم کا جغرافیہ نظر آتا ہے اور کبھی اتنے ڈھیلے ہوتے ہیں کہ ماں اور بیٹی کا فرق کا پتہ نہیں چلتا چودہ سو سال پہلے شریعت متحرہ نے جو حکم دیا امت کی ماں اور بیٹیوں کو وہ حکم آج بھی ہے کل بھی رہے گا اور لا تبدیل کری کلیمات اللہ اس برقعے کے اندر اس نقاب کے اندر آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے چنانچہ مختلف نظاموں کے تجربوں سے جب گزر رہی تھی حکومتیں اور مملکتیں تو آخر کار امریکہ کے ایک ماہر سماجیات نے سیاسیات نے ایک نظریہ قوم کے سامنے پیش کیا کہ بھئی یہ جو کمیونزم کا نظریہ ہے یہ جو جرمنی اور برطانیہ والوں کا نظریہ ہے اس سے صرف ایک قوم پیدا اٹھاتی ہے اس امریکی ماہر سیاسیات نے ساری دنیا والوں کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا وہ نظریہ سیکولرزم کا نظریہ اور جمہوریت کا نظریہ ہے یہ نظریہ اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا لوگ اس سیاسی آدمی اور اس اسکالر آدمی کی پوجا کرنے لگے تیرے دل میں آئی کہاں سے یہ بات کہ سب قوموں کو لے کر چلنا غریب کو بھی امیر کو بھی حاکم کو بھی محکوم کو بھی کالے کو بھی گورے کو بھی اور اونچے کو بھی نیچے کو بھی اور مرد کو عورت کو بڑوں کو چھوٹوں کو بڑی پوری دنیا کے اندر اس کی پیزی آئی ہوئی اور اس کے نام کے جھنڈے گڑنے لگے اور کہنے لگے واقعی بڑا عقل مند آدمی ہے صاحب اس نے سیکولرزم کا نظریہ پیش کیا اور اس نے جمہوریت کا نظریہ پیش کیا اور اتنا چلا اتنا چلا یہ جمہوری نظریہ یہ آج بیشتر اسلامی ممالک کے علاوہ بلکہ اسلامی ممالک کا رجحان بھی اب جمہوریت کی طرف آنے لگا ہے بہت اس کی واہ ہونے لگی ہندوستان کی ہی ممالک میں سے ایک جمہوری ملک ہے انیس سو سینتالیس پندرہ اگست میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو یہاں فکریں ہونے لگی کہ کس نظریے کے تحت یہاں پر حکومت قائم کی جائے اور یہاں پر سلطنت قائم کی جائے تو چنانچہ آٹھ آگست پندرہ سے لے کر جنوری چھبیس تک ان کے درمیان رائے مشورے ہوتے رہے اختلافات ہوتے رہے بالآخر چھبیس جنوری کو ہندوستان کے اندر جمہوریت کا نظریہ اور سیکولرزم کا نظریہ اور اتحاد اور اتفاق سب مذاہب والوں کو لے کر چلنا اور غریبوں کو امیروں کو حاکم کو اور محکوم کو لے کر چلنا یہ نظریہ چھبیس جنوری کو پکا ہو گیا اور ابھی کچھ دن کے بعد آج جنوری کی تیئیس تاریخ ہے ہندوستان چھبیس تاریخ کو پھر اپنا یوم جمہوریہ منا رہا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے شریعت متحرہ جو شوہر بیوی کے پاس جانے کے آداب بتاتی ہے اور میاں بیوی کی تنہائی اور خلوت کے طریقے بتاتی ہے استنجا کرنے کے طریقے بتاتی ہے پیشاب کرنے کے بعد بھیلا لینے کی تمیز بتاتی ہے تو اس شریعت متحرہ نے کون سا نظریہ عوام کے سامنے پیش کیا کیا وہ جمہوریت جس میں انصاف کے دو پیمانے ہیں حاکموں کے لیے الگ پولیس والوں کے لیے الگ ملٹری والوں کے لیے الگ اور جس ملک کی میجارٹی اور جس ملک کی اکثریت ہے یعنی اب ہندوستان کے اندر اگر مانا جائے کہ ہندو اکثری طبقہ ہے تو ان کے لیے انصاف کا الگ پیمانہ اور مسلمان اگر اقلیت میں ہے تو ان کے لیے الگ انصاف کا پیمانہ ہندوستان کی جمہوریت کا معنی اور ہندوستان کے سیکولرزم کا مانا یہ ہے کہ ہر گاڑی والا دہشت گرد ہر پگڑی والا ٹیرسٹ اور ہر مسلمان ہندوستان کا باغی ہے یہ ہندوستان کے فرقہ پرست تنظیموں نے یہ ہندوستان کے دشمنوں نے یہ ملک کے امن میں خلل ڈالنے والے یہ فرقہ وارانہ فساد پھیلانے والے یہ خون کی ہولی کرنے والوں نے جمہوریت کا ترجمہ پیش کیا کہ داڑھی والا دیکھو اردو بولنے والا دیکھو اور پگڑی والا دیکھو اور کلیمہ پڑھنے والا دیکھو یہ اپنے ملک کا دشمن ہے یہ اپنے ملک کا غدار ہے یہ کس نے یہ بی پی والوں نے یہ بھاجپا والوں نے ان کمینوں کو ان نالائقوں کو معلوم ہونا چاہیے ملک کے سب سے بڑے اگر وفادار ملک کے اگر کوئی سب سے بڑے چاہنے والے محبان وطن ہیں ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے خون کا نظرانہ پیش کرنے والے اولاد کا نذرانہ پیش کرنے والے املاک کا نذرانہ پیش کرنے والی اگر کوئی قوم ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم وہ مسلمان قوم ہے وہ شاملی کا میدان ہو وہ علی گڑھ کا میدان ہو وہ ہندوستان کی جنگ آزادی کا معاملہ ہو تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھے اس ہندوستان کے لیے لہو اگر بہا ہے مسلمانوں کا کہا ہے اگر کسی کو خنزیر کے چمڑے کے اندر ڈال کر سی کر زندہ آگ کے اندر جلایا گیا ہے وہ مسلمان قوم ہے کالے پانی کی سزا دی گئی ہے وہ مسلمان قوم کو دی گئی ہے مسلمان قوم کرے تنہا سوا سو سال تک اس ہندوستان کے اندر آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اور صحیح معنوں میں جمہوری نظام کو قائم کرنے کے لیے تنے تنہا صرف مسلمان قوم سوا سو سال تک جنگ آزادی لڑتی رہی اور انگریزوں سے ان کی مٹبھیڑ ہوتی رہی مدارس کو جلایا جاتا رہا مساجد کو کاکستر کرتا رہا کیا جاتا رہا عورتوں کو بیوہ کیا جاتا رہا بچوں کو یتیم کیا جاتا رہا کون سا ظلم ہے کون سا ستم ہے کہ مسلمانوں پر ٹھایا نہ گیا ہو آج اگر اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر اگر کوئی امن کو خراب کر رہا ہے اگر کوئی فساد کے بیچ بو رہا ہے اگر کوئی فرقہ وارانہ فساد کو بھڑکا رہا ہے اگر کوئی دوسرے مذاہب اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑے کر رہا ہے اس لیے مسلمانوں کو فکر ہے کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا آشیانہ ہے مسلمانوں کو اس لیے فکر ہے کہ ان کے خونوں سے ان کے آبا اور اجداد کے خونوں سے سینچا ہوا یہ گلستان ہے ایک قاضی کی عدالت کے اندر دو ماؤں نے ایک بچے پر مقدمہ دائر کیا ہر ماں یہ کہہ رہی تھی یہ بچہ میرا ہے اور یہ بچہ میرا ہے قاضی کا سر پھٹا جا رہا تھا دونوں ماؤں کی دلیلیں اپنی جگہ پر بڑی طاقتور تھی اور بڑی قوت والی تھی قاضی بڑا پریشان تھا آخر کار اس نے استخارہ کیا استخارے میں اللہ نے ایک بات اس کے دل کے اندر ڈالی تو دوسرے دن قاضی نے دونوں عورتوں کو بلایا اور ان کو کٹہرے کے اندر کھڑا کیا کہا کہ تم اپنے بچے کی دلیل پیش کرو ہر ماں بڑی طاقتور اور بڑی غضبناک دلیل پہلے سے زیادہ آج ان ماؤں نے اپنی دلیلوں کو پیش کیا قاضی نے کہا تمہاری دلیلیں اپنی جگہ پر درست ہیں اور تم مسلمان ہو اور تمہاری باتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اس لیے بچہ ایک دعوے دار دو بچہ ایک مائیں دو مجبور ہوں میں اس فیصلے پر اس بچے کے دو ٹکڑے کر لیے جائیں ایک تم لے لو اور ایک تو لے لے یہ جب قاضی نے فیصلہ سنایا تو کٹہرے میں کھڑی ہوئی سچی ماں کے سینے سے آ نکل گئی اور قاضی کے پیر پر گر گئی اور کہنے لگی کہ قاضی صاحب اس بچے کو کاٹیے گا نہیں سارے بچے کو اس عورت کو دے دیجیے یہی اس کی ماں ہے قاضی سمجھ گیا ماں ادا کہ جو اپنی مشقت اور محنت سے بچے کو جس نے جنم دیا جس نے درد سہ کو برداشت کیا آج اس کی تقسیم کو یہ برداشت نہیں کر سکتی آج یہ اس کے ٹکڑے ہونے کو برداشت نہیں کر سکتی تو لہذا آتف خادی نے کہا تم صحیح معنوں میں اس کی ماں ہو جب جنگ آزادی کے جشن ہندوستان کے اندر پندرہ اگست کو منایا جاتا ہے جھنڈا لہرا کر مٹھائی کھانے والے اور گاندھی اور نہرو کے مجسموں پر پھول کی مالائیں ڈال کر ایس و عشرت کرنے والے جب ایسوئی شرط کرتے ہیں جب شراب پیتے ہیں جب عیاشی کرتے ہیں تو خاندان آسمیت کے یہ چشم و شراب ان کے پیٹ میں آگ لگتی ہے کہ ہمارے اکابری اور ہمارے بزرگان دین ہمارے آبا اور اجداد حضرت بیب سلطان شہید رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاسم نانوت کی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر دو محمود یہ درس دینے والے مسلمان یاد کرتے ہیں تو سارا ہندوستان جشن آزادی اور یوم جمہوریہ کے جشن میں جب سرچار ہوتا ہے پیٹ ہمارا جلتا ہے دکھ ہمارا ہمیں ہوتا ہے آہیں ہمارے سینوں سے نکلتی ہیں اس لیے اس ملک کے گیسوؤں کو ہم نے سوارا ہے اس ملک کے گلستان کے لیے لہو ہمارے باپ دادا کا لگا ہے اس ملک کو اجڑنا ہوا مسلمان دیکھنا نہیں چاہتا اس ملک کو بٹتا ہوا تعلق دیکھنا نہیں چاہتا اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ آگ لگے انار کا درخت برداشت نہیں کر سکتا کیوں اس نے دلی سے لے کر میرٹ تک ہر درخت پر ایک ایک عالم کی لاش کو سولی پر لٹکتے ہوئے دیکھا ہے اس نے شادی میدان کے اندر کنجیر اور جانوروں کے چمڑوں کے اندر اس میں مسلمانوں کو جلتے ہوئے دہتے ہوئے انگاروں کے اندر ڈالا جانا اس نے دیکھا ہے اس نے طالبانی کی سزاؤں کو دیکھا ہے اس نے سولی پر لٹکتے ہوئے داڑی والے مجاہدان آزادی کو دیکھا ہے جب اس ملک کی دیگر قومیں جو ہے انگریز کی غلامی کر رہی تھی انگریزوں کی چاپلوسی کے اندر بڑے بڑے عہدے لے رہے تھے یہ ملک مسلمانوں کا گھر ہے اس ملک کو مسلمانوں نے بنایا ہے اس لیے یوم جمہوریہ کے موقع پر جب سارا ملک جشن مناتا ہے ہم ماتم کرتے ہیں ہائے شیخ الہند کی قربانیوں پر پانی پھر گیا ہائے حضرت شیخ الاسلام کی قربانیوں پر جو مالٹا کی جیل کے اندر استاد اور شاگرد بیٹھ کر کٹنگ اور مشکلات کے دن گزار رہے تھے ان کی قربانیوں پر پانی پھر گیا ہے عطا اللہ شاہ بخاری جب قرآن تو پڑھ رہا تھا اور چکی خود بخود چل رہی تھی آج تیرے قربانیوں پر پانی گر گیا آج یہ ملک گھٹالوں کا ملک ہو گیا آج یہ ملک رشوت خوری کا ملک ہو گیا آج یہ ملک جو ہے ایک دوسرے کو گمن کرنے کا مکاری کرنے کا عیاری کرنے کا نقلی دوائیں بیچنے کا نقلی ڈاکٹروں کی سندوں کا اور آج یہ ملک دہشت گردوں کی جنت بن گیا وہ آدمی سیاسی کرسی پر پہنچ ہی نہیں سکتا جو سچائی کے راستے کا علم بردار ہو جھوٹا مکار ایار زانی شرابی لٹیرا اگر ہوگا تو اسے یمپی کی صنعت دی جائے گی وہ ایم ایل اے کے عہدے تک پہنچ سکتا ہے آج دارالعلوم کا ذرہ ذرہ آج خاندان آسمیت کا خان وادہ رہا ہے بلک رہا ہے زندگی اور موت کے بیچ ایک کشمکش کی زندگی گزار رہا ہے ہائے ہم کیا دیکھ رہے ہیں انصاف کے نام پر انصاف کا گلا گھوٹا جا رہا ہے عدالتوں کے اندر مظلوموں کو سزائیں دی جا رہی ہیں اور ظالموں کے لیے کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے بابری مسجد کے خاطر آج ان کے اجالے کے اندر دن دنا کر کہتے ہیں کہ ہم نے بابری مجید کی ٹیم سے بھی بجا لی ہم نے ہندوستان کی ناک کو رگڑا مڑوڑا یہاں کی جمہوریت کو پیروں تلے ہم نے روزا آج گجرات کے اندر ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے والے سانی آج وہ ماں اور وہ امت کی بیٹی حالت حمل میں اس کے پیٹ کو چاک کر کر اور اس کے حمل کو ہوا میں اڑا کر اور شور کے اندر چبا کر اس ماں کے سامنے اس نوزائیدہ بچے کو آگ میں ڈالنے والے آج سینا کوٹ کر کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمانوں سے انتخاب لیں گے ہم مسلمانوں سے بدلا لیں گے آج ایک ایک رات کے اندر ساڑھے سات سو مساجد کو شہید کرنے والے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے اپنے آپ کو جمہوریت کے علم بردار اپنے آپ کو مجاہدان آزادی کہلا رہے ہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ آج دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے کہ اس ملک کے وفادار کون ہیں اور اس ملک کے غدار کون ہیں گٹالے کرنے والے اور نقلی نوٹ چھاپنے والے رشوتیں دے کر ججوں کو گم کرنے والے عدالتوں کے اندر زمین بیچنے والے ایمان بیچنے والے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر وہ ممبران پارلیمنٹ جو پیسہ لے کر رشوت دے کر اپنی پالیسی کو اٹھانے والے اور منظور کرانے والے انہوں نے ہندوستان کی ساٹھ سالہ آزادی کی تاریخ کے اندر ایک ایک سطح کو داغدار کر دیا ہے اب قدم رکھنے کے لیے امن پسند انسان کے لیے اس ہندوستان کے اندر کوئی امن کی جگہ نہیں سانسوں میں منافرت کی بدبو آ رہی ہے کھانے کے اندر نفرت کی بدبو آ رہی ہے راستوں کے اندر پھل کے اندر پھول کے اندر فرقہ وارنا فساد کے خون کی بدبو آ رہی ہے آج نبی کے اندر بہتا ہوا پانی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میرے اندر میرٹ میں ملیانہ میں مراد آباد کے اندر نوجوانوں کو گردن پٹی پر بندوق رکھ کر شہید کر کر ان کا خون میرے اندر شامل کیا گیا بامبے کے اندر بابری مجید گریا شرم کے اندر جو کم بلاس ہوئے ان پر مقدمہ چل سکتا ہے اور ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں لیکن گجرات کے ماں بہنوں کی آب لوٹنے والے اور گجرات کے اندر دنگا کرنے والے فساد کرنے والے اور ایک مسلمان لمبی کے گھر کو اس کے سمیت یعنی اس کے خاندان سمیت نظر آتیش کرنے والے آج کسی ایک پولیس افسر کو سزا دینا تو دور کی بات اس کا ٹرانسفر تک نہیں کیا گیا کیا جمہوریت یہی ہے کیا سیکولرزم یہی ہے ارے کبھیوں تم نے گائے کا پیشہ پی رکھا ہے تم نے زمین کی پوجا کر رکھی ہے اور تم اپنے ہاتھ سے بابو دانے بنا کر تم انہیں بھگوان کہتے ہو تم انہیں دیوی اور دیوتا کہتے ہو آؤ ہم بتاتے ہیں میرے اللہ کا قرآن جمہوریت کیا کہتا ہے میرے اللہ کے پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں جا کر جب جمہوری نظام کو قائم کیا انصاف اور عدل کو قائم کیا تو انصاف کے کیا انہوں نے دو پیمانے بنائے تھے انہوں نے عدل کے دو پیمانے بنائے تھے اگر چاہتے ابو جہل کو مسل کر رکھ دیتے اگر چاہتے اتبا اور شیبا کو مسل کر رکھ دیتے اگر چاہتے عبداللہ ابن اوبئی ابن سلول کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر وہ پرندوں کو ہند کو کھلا دیتے سمندر کے اندر پھینک دے دیتے عدل انصاف جمہوریت کیا ہوتی ہے میرے آقا جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا ماریخا ہے اللہ کے حبیب کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدوں کی صفوں کو درست فرما رہے ہیں نیزا آپ کے ہاتھ میں ہے ایک صحابی کے جسم پر نیزا چھپ جاتا ہے نیزے کی نوک اور انی لگ جاتی ہے وقت کے بادشاہ ہیں آپ نہ صرف بادشاہ ہیں نہ صرف ایک جمہوری نظام کے سرپرست ہے ہاکی میں ہے بلکہ محبوب تعینات ہیں آپ کے اشارے کے لیے آپ کے صحابہ جان دینے کے لیے تیار ہیں آپ پر بھر مٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن کبھی میرے آقا میرے مولا شرم کرو ڈوب کر مرو خود پیشاب کرو جو لوگ آقا کی طرف اور امت مسلمہ کی طرف مدارس عربیہ کی طرف یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ ان سے دہشت گردی پرپتی ہے میں یہ کہتا ہوں ایک مرتبہ آ کر میرے آقا کی سیرت کا مطالعہ کرو ایک مرتبہ میرے آقا کی ہسٹری کے پنوں کو پلٹ کر دیکھو میدان جنگ کے اندر جب لوگ لگ جاتی ہے اور علی لگ جاتی ہے نیتا چپ جاتا ہے وہ حبیب کبریا وہ سعید القونین وہ سعید القس وہ سعید الجم جس کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور جس کے ایک اشارے سے کھارا پانی میٹھا ہو گیا تھا وہ کچھ بھی کروا سکتا تھا اپنے صحابہ سے لیکن آقا نے فرمایا اپنے چادر مبارک کو کھولا اور اپنے سینے مبارک کو ظاہر کر کر آقا نے فرمایا صحابی تم نے تمہیں تیر لگ گیا ہے جتنا قائم کرو صحابی رونے لگے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر آپ نے نہیں مارا تھا انجانے میں لگ گیا آپ کی مار بھی ہمارے لیے رحمت ہے آپ کی ڈانٹ بھی ہمارے لیے شفقت ہے آقا نے کہا وہ ڈیلاگ اور بات ہے عدل کا تقاضا انصاف کا تقاضا آخا نے اس وقت دم تک دم نہیں بھرا جب تک کہ وہ صحابی نے اس کا بدلہ نہیں لے لیا اور اس کا انتقام نہیں لے لیا صحابی کی منشا نہیں تھی صحابی کا ارادہ نہیں تھا میرے آقا دنیا کے وہ کتے اور دنیا کے وہ درندے جو ہلدی کے اندر گھوڑے کی لیپ ملاتے ہیں جو مرچ پاؤڈر کے اندر اٹ پیس کر ملاتے ہیں جو سیاہ مرچ کے اندر پپیتے کا بیج ڈالتے ہیں جو انجیکشنوں کے اندر زہر ڈالتے ہیں جو زندگی اور صحت کے نام پر موت کے سوداگر ہیں جو ڈاکٹر کے نام پر حکیم کے نام پر وہ زندگی کو خرید کر ادھار میں موت دیا کرتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی نظام جمہوری قائم ہو سکتا ہے وہ عدل کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے وہ انصاف کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے صحابی سے بدلہ دلوایا لیا آپ نے اور دنیا والوں کو بتایا اب انصاف کسی بھی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور کسی بھی حکومت کی جان ہے بکرے سے جان نکل جائے بکرا کھانے کا لائق نہیں گھوڑے سے جان نکل جائے سواری کے لائق نہیں حکومت سے انصاف کی جان نکل جائے حکومت سے عدل کی جان نکل جائے وہ درندہ ہے اس سے سور بہتر ہے اس سے بھیڑیا بہتر ہے بھیڑیا اپنی ذات کے بھیڑیوں کو کھاتا نہیں کتا اپنی ذات کے کتوں پر حملہ نہیں کرتا سور اپنی ذات کے سوروں کا گوشت اور دودھ نہیں پیتا دوسروں کا لیکن یہ وہ بھیڑیے جمہوری نظام قائم کرنے والے ان سے عدل کی روح نکل جاتی ہے انصاف کی روح نکل جاتی ہے یہ سور سے بدتر ہو جاتے ہیں یہ درندوں سے بدتر ہو جاتے ہیں ان کی مکاری لوپڑی سے بدتر ہو جاتی ہے ان کا زہر اجدے سے خطرناک ہو جاتا ہے ان کا تھاڑنا شیر بکر سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے یہ بھیڑیے یہ درندے جو انصاف کا خون کر رہے ہیں جو غریبوں کا خون چوس رہے ہیں جو جانوروں کی غذاؤں پر داغے ڈال رہے ہیں جو دن بدن گھوٹالے کر رہے ہیں جو دن بدن انسانیت کا خون کر رہے ہیں دیکھیں کہ ایک قبیلے اور خاندان کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا وہ چوری کے کیس کے اندر پکڑی گئی اور خاندان کے لوگوں نے سوچا عورت کے ہاتھ چوری کے کیس میں جب کٹ جائیں گے کلام پاک کا حکم ہے وساری ساری وقت جیسا کسبا نتھا من اللہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو چوری کے بدلے میں پہلے ان کا ایک ہاتھ دامہ کاٹا جائے گا پھر ان کا سیدھا پیر کاٹا جائے گا پھر ان کا سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا ہتھیلیاں پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھر ان کا دعویٰ خیر کاٹا جائے گا انہوں نے کہا ہاتھ کٹ جائے گا کون اس کو بیاہ کرے گا ہاتھ کٹ جائے گا اس عورت کے ساتھ چوری کا نقل لگ جائے گا کہا چلو چلو آحا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کے بینچ میں سپریم کورٹ کے جج میں ہم جج کے سامنے ہم جو ہے سفارش لے کر جائے کس کی ایسے کو والے بیٹے کی جس کا اللہ نے کلام پاک میں نام لیا ایسا منہ بولا بیٹا جس کو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ پیار کیا کرتے تھے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے اور دل کا سکون و قرار تھے وہ تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ قلیلے کے لوگوں نے ہندوستان کے اندر سفارش کے بل بوتے پر کیا نہیں ہو سکتا آپ کن کریں آپ مڈر کریں آپ زمین کا گھوٹالا کریں ہندوستان کی سرزمین کے اندر چارہ گھوٹالے کا آج جو ہے ذمہ دار کیا ریلوے منسٹر نہیں ہوا ہے ہندوستان کے اندر جب ہرشد مہتا نے ایک سو ساٹھ کروڑ کا گھوٹالہ کیا تو اس کی تحقیقات کے لیے جو کمیٹی بٹھائی گئی اس کمیٹی پر دو سو کروڑ روپے خرچ کیے گئے سبحان اللہ ایک سو ساٹھ کروڑ کے لیے دو سو کروڑ کا گھوٹالا وجود کے اندر آ گیا ہر گھوٹالہ دوسرے گھوٹالے کو جنم دیتا ہے ہر فساد دوسرے فساد کو جنم دیتا ہے ہر جرم اس سے بڑے جرم کو جنم دیتا ہے ہر قاتل اس سے بڑے قتل کو پیدا کرتا ہے یہ ہندوستان کی کافروں کی یہ ہندوستان کی گاؤں ماتا کے پیشاب پینے والوں کی غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں کی جمہوری نظام کی تاریخ ہے اور ان کی یہ ہسٹری ہے ایک دن یہاں امن نہیں ایک دن چین نہیں ہم نہیں بیان کرتے اس لیے کہ کبھی جذبات مجرو نہ ہو جائے ہر ہفتے دو حادثے ایسے ہوتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑا کیا جاتا ہے حیدرآباد کے اندر نصابی تعلیم کے اندر شروع کے کلاسوں کے لیے جو کتاب شائع کی گئی کارٹون میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بنایا گیا ڈینمارک نے کارٹون بنایا پورے عالم کے اندر بابیلا میں گیا ہندوستان کی سرزمین کے اندر اور یہ بات جب ہم کہہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ خفیہ ایجنسیوں تک اور پولیس محکمے تک اور پولیس محکمے کے چاپلوسوں اور ان کے جو ہے جوتا خوروں تک بھی یہ بات پہنچے گی یہ بات تگی اور پکی ہے کہ حیدرآباد کی سرزمین کے اندر نصابی کتاب کے اندر بچوں کے دل و دماغ کو خراب کرنے کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا گیا وہاں کے علماء یہی اسی ہفتے کی بات ہے اسی بھی بات ہے گزشتہ جگہ اور اس جمعہ کے درمیان کی بات ہے اس جمہوری ملک کی بات ہے اس سیکولر ملک کی بات ہے بہار کے اندر پٹنہ کے علاقے میں ایک کتاب لکھی گئی اور اس کتاب کے اندر یہ کہا گیا قرآن کی صورتیں یا پنچ نامہ اس طریقے سے لکھ کر کلام پاک کی توہین کی گئی آئے دن میرے رب کے کلام کے ساتھ کھلواڑا کیا جاتا ہے کبھی پٹاخے بنا کر انہیں پھوڑا جاتا ہے کبھی قیدیوں کے سامنے جوتوں تلے روندا جاتا ہے کبھی قیدیوں کو ان کے اوپر چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے کبھی ہریاز سم الیاز ملا ہم سینے پر چٹان رکھ کر کہہ رہے ہیں اس کا ٹشو پیپر بنانے پر مجبور کیا جاتا ہے اس سیکولرزم اور اس جمہوری ہندوستان کے اندر کیا نہیں ہوا کیا نہیں ہو رہا ہے کشمیر میں کیا نہیں ہوا کشمیر میں کیا نہیں ہو رہا ہے گجرات میں مراد آباد میں ڈھولیا میں پور کے اندر برہان پور کے اندر اور بہار جیل میں بنگلور کی جیل میں ہبلی کی جیل میں بلگال کی جیل میں ابھی کلی پرسوں کی بات یعنی دو دن پہلے کی بات کل جمعرات اس سے پہلے والا دن چار شمبا چار شمبے کے دن ہوگلی کی عدالت میں سیمی کے کارکنان کو پیش کرنا تھا اس سے پہلے والی پیشی کے اندر انہوں نے جج سے کہا تھا کہ جج صاحب جب ہم کئی مہینوں سے تمہاری جیلوں کے اندر بند ہیں تو بامبئی کے حادثے کے اندر بم بلاس کے اندر ہمارا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے پھر کس جرم کے اندر ہمیں مارا گیا ہمارے کپڑے پھاڑے گئے ہمارے جسموں کو داغا گیا یہ اس سے پہلے والی پیشی کے اندر ان ملزموں نے اور اس سمی کے کارکنان نے ہمارے امت مسلمہ کے یہ مظلوم نوجوانوں نے گہار لگائی تھی اور جج کے سامنے فریاد کی تھی جج صاحب نے ہندوستانی جمہوری کے اور ہندوستانی سیکولرزم کے پرانے دستور کو باقی رکھتے ہوئے نہ اس سے آپشن لیا نہ اس کی کوئی سنوائی کی بلکہ تاریخ اب جنوری کی کل سے پہلے جو چاسوہ تھا وہ تاریخ دے دی اور اس تاریخ کو انہیں پیش ہونا تھا اور اس کو خلاصہ ہونا تھا ان ظالموں کا پتہ لگانا تھا جو سمی کے کارکران جیل کے اندر مارنے کو مارنے والے تھے ان کا پتا لگا رہا تھا اب پتا چل جاتا اب ظالم کی کلی کھل جاتی پولیس نے ظالموں سے تال میل کی اور ان سے ان کی سیکولرزم اور جمہوریت کی میٹنگ ہوئی کہا کہ اب اس بیلگام کے علاقے میں آس پاس کے علاقے میں الیکشن ہو رہا ہے تو لہذا پندرہ سولہ ملزمین میں سے صرف ایک ملزم کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو جج نے کہا جب تک سولہ نہیں آئیں گے ہم فیصلہ نہیں سنائیں گے کاروائی کو آگے نہیں بڑھائیں گے جج نے پوچھا کہ سولہ لوگوں کو کیوں نہیں پیش کیا کہا کہ جج صاحب یہ بلگام اور ارد گرد کے علاقوں میں اسمبلی الیکشن ہو رہا ہے اور چناؤ ہو رہا ہے سیکورٹی کے لیے ہماری فورس وہاں گئی ہوئی ہے یہ مانے ہوئے دہشت گرد ہیں ان کی سیکورٹی میں کمی ہوگی یہ جو ہے چھڑا کر بھاگ جائیں گے اور کچھ کا کچھ ہو جائے گا تو جج نے کہا کہ تمہاری دلیل معقول ہے اب وہ سخت دوسری پیشی کے اندر سوکھ چکے ہوں گے اب وہ قصہ پرانا ہو چکا ہوگا اور پھر ایک نئی کہانی اس وقت تک گھڑی جائے گی یہ ہندوستانی عدالتوں کی کاری ہندوستانی ہے یہ ہندوستانی عدالتوں کے فیصلے ہیں اور اس علاقے کے لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور یہ زید وہ ہے جو آئے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بننا یعنی آپ نے ان سے اتنی محبت کی اتنی محبت کی کہ حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا اللہ کی نگاہ میں حضرت زید اتنے پسندیدہ اور اتنے قریبی بندے ہیں اللہ نے کلام پاک میں سوالات صاحب صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا نام کلام پاک کے بارش کے بارے میں لیا سفارش حضرت زید کی ہو سفارش اس اللہ کے محبوب بند بندے کی ہو جس کا نام اللہ نے اپنے آیتوں میں لیا ہو اپنی کتاب میں لیا ہو کیا اس کی سفارش کو رد کیا جا سکتا ہے کیا اس کی سفارش کو رتی ٹوکری کے اندر ڈالا جا سکتا ہے خواب و خیال کے اندر بھی قبیلے کے لوگوں نے نہیں سوچا ہوگا حضرت زید کو کہا اس لڑکی کے مقابلے میں جس کا نام فاطمہ ہے ہم کئی عورتوں کے ہاتھ کٹوا سکتے ہیں یا کہو لاکھوں روپیہ فدیے اور بدلے کے طور پر ہم دینے کے لیے تیار تیار ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو کو آنکھوں بند کیے ہوئے اپنے چہرے کو شرمسار کیے ہوئے دربار رسالت مار صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں حاضری دیتے ہیں آخا ایک چھوٹی سی درخواست بندہ لے کر آیا ہے آخا فرماتے ہیں کیا حضرت زید فرماتے چھوٹی سی درخواست کی ہے کہ آپ حضرت فاطمہ کے مقابلے میں کسی اور عورت کے ہاتھ غریب عورت کے ہاتھ کاٹ دے یا اس کے مقابلے میں ایک بڑا جرمانہ لے کر بیت المال کے اندر داخل کر لیں تو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غضب کی وجہ سے سرخ ہو جاتا ہے انار کے دانوں کی طرح یہاں ایم کی بات چلتی ہے یہاں چناروں کے بڑے کی بات چلتی ہے یہاں ٹوٹیوں کے بڑے کی بات چلتی ہے یہاں آئی جی کی بات چلتی ہے یہاں قانون اس کا جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے جس کا انفلس ہے جس کی دولت ہے جس کا روپیہ ہے جس کا پیسہ ہے بال ٹھاکرے کے بیٹے نے بامبئی کے اندر اتنا تباہ کیا اتنا برباد کیا اتنی پراپرٹیوں کو آگ لگائی اور اتنی سرکاری بسوں کو توڑا اور توڑا جتنا ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں آزاد ہونے سے لے کر اب تک ہندوستان کی سرکاری املاک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا سینا کے ٹھاکروں نے اور بال ٹھاکرے کی جماعت نے بمبئی کے اندر سرکاری امراض کو آگ لگا لی یہ اگر داڑھی والا آگ لگا دے یہ دہشت دہشت گرد ہے یہ ہندوستان کا غدار ہے یہ ٹیررسٹ ہے یہ لشکر طیبہ کا رکن ہے اس کے سرحد پار تعلقات ہیں کون کہے گا پولیس دیکھ رہی تھی اس منظر کو کہ سرکاری افسران کے منہ پر کالف کو دی جا رہی تھی بسوں کو آگ لگایا جا رہا تھا پولیس کے باپ کی مجال تھی کہ ایک کسی فسادی کو گرفتار کر دے اور بال ٹھاکرے کے بتیجے کو عدالت کے اندر بطور مجرم کے پیش کر دے جمشید پور کی عدالت کے اندر بہاریوں نے اسے سمن جاری کروایا اس کا فرشتہ بھی نہیں گیا اس کا شیطان بھی جمشید پور کی عدالت کے اندر نہیں گیا اور بال ٹھاکرے کے شیو سینا کے ٹھاکر آج سینا ٹھوک کر کہتے ہیں کہ مہاراشٹرا کے اندر ہماری نہیں چلے گی تو کس کی اور چلے گی دن کے اجالے میں دہشت پھیلانے والے سرکاری املاک تباہ کرنے والے اور سرکاری افسران کی منہ پر کالب پوتنے والے یا ملن کے بلند حلم بردار ہیں کیوں انفلس چلتا ہے طاقت چلتی ہے قوت چلتی ہے اور جمعیت اور لوگوں کی یونین چلتی ہے آخا کے پاس حضرت زید جاتے ہیں دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو جاتا ہے آپ مزمناک ہو کر ارشاد فرماتے ہیں ولو سرقت واقمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر عدالت کے اندر میرے محبوب کے اس جملے کو سونے کے حرفوں میں لکھ کر لگایا جائے اثر و رسوخ کے اپنانے والوں دنیا کی طاقت کے سامنے ڈرنے اور چمکنے والوں اور دنیا کی پلس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں عدالت کے ایوانوں میں انصاف کا خون کرنے والوں میرے محبوب کا جملہ سنو جن جو ہو اور جن کے زندگی میں تمہیں امن نظر نہیں آتا دل عقل کے اندھے ہو تم میرے محبوب نے فرمایا ولو فاطمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ فلاں قبیلے کی دور کی بات اگر میری بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے حسنین کی ماں ہے علی کی زوجہ ہے لوگوں تم تمہارے خاندان اور قبیلے کی فاطمہ کی سفارش لے کر آئے ہو میری بیٹی فاطمہ اگر چوری میں پکڑی جائے گی میرے رب کی قسم محمد اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو کاٹے گا کہا ایسا انصاف لاؤ ایسا عدل لاؤ اور ایسی مساوات لاؤ ایسی جمہوریت لاؤ صحابہ کلام کو وہ انصاف کا درس دیا وہ عدل کا درس دیا اور وہ جمہوریت اور سیکولرزم کا درس دیا صحابہ کرام کی پوری تاریخ کے اندر ایک واقعہ ظلم کا بتا دو تشدد کا بتا دو زیادتی کا بتا دو اب تم ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک ایک سانس امن کی بتا دو ایک سانس چین کی بتا دو اگر تم نہیں چلا سکتے تو کہہ دو کہہ دو یہ قرآن اپنا نظام قائم کرے گا حضرت عمر فاروق کا ڈنڈا حضرت صدیق اکبر کی خلافت بتائے گی انصاف کیا ہوتا ہے عدل کیا ہوتا ہے اسی دھرتی پر ساڑھے نو سو سال تک ہمارے بڑوں نے شاہجہاں نے اکبر نے اور پھر عالمگیر نے یہاں ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے حکومت قائم کی کبیروں ایک مثال بتا دو شاہ جہاں کے دور میں کسی مندر کو ڈھایا گیا ہو ایک مثال بتا دو اکبر جیسا بدین بادشاہ ہم وہ عالمگیر کی بات نہیں کرتے جو عالمگیر منتقل تھا جو عالمگیر ٹوپیاں سی کر بن کر اپنے پیٹ کو کالا کرتا تھا جس کی بیوی ٹوپیاں سیتی تھی اور عالمگیر قرآن لکھا کرتا تھا قرآن لکھ کر یہ پیسے کماتا تھا بیوی ٹوپیاں بن کر پیسے کماتی تھی ہم اس عالمگیر متقی پر اس اکبر کی جس نے دین علاقی کو ایجاد کیا وہ اکبر جو شہبت پرست تھا جو ہر خاندان اور ہندوستان کے ہر ذات پات کے ایک ایک لڑکی سے اس نے بیاہ کیا یہ منتقلوں کا شمار نہیں ہوتا بلکہ یہ تو ملحد ہو چکا تھا یہ دینے اسلام کو رخصت کر چکا تھا اس کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اعلان جہاد کیا تھا اور کہا تھا اللہ اکبر کے لیے اکبر نہیں ہے بلکہ اللہ ہے جو کائنات کا بنانے والا زمین و آسمان کا نظام چلانے والا ہم حضرت ٹیپو مسلطان جو امام عادل ہے ہم شاہ جہاں جو امام عادل ہے ہم حقم تائی اور ہم عالمگیر جیسے پرہزگاروں کی بات نہیں ہندوستان کی دھرتی میں بدین بادشاہ عیاش بادشاہ عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشات پورا کرنے والا بادشاہ انصاف اس کے دربار میں کیسا تھا عدل کیسا تھا اور انصاف کا گھنٹا آج بھی فتح پور سیکری کے اندر لگا ہوا ہے اس اکبر بادشاہ کو اگر کوئی فریاد لے کر جانا ہو تو کئی پہروں کے بعد جانا پڑتا تھا اس وہ بدین ایاس بادشاہ جس نے راجپوت گھرانوں کی رسوخ اور رواج کو اسلام کے نام پر اس نے عالم کے اندر پرچار کیا ایسے بدین بادشاہ کے یہاں ایک گھنٹہ گھر کہ رات کے بارہ بجے اور رات کے ایک بجے کوئی مظلوم آ کر اس گھنٹے کو ہلاتا یا اپنے بسترے سے آ کر اس کی فریاد کو سنا کرتا تھا اور اس دھرتی پر ایسے ظالم اور ایسے جو ہے عیاش اور ایسے بدیم بادشاہ کے زمانے میں اگر انصاف کی بوتوں کی بولا کیا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک گائے آ رہی تھی اس کے پہرے داروں نے اس گائے کو روکا اور فوجیوں نے روکا اس کے باڈی گارڈ نے روکا ہم نے انصاف کا بول بول بالا کیا ہم نے عدل کا وہ نمونہ پیش کیا میرے رب کی قسم ہم ہندوستان کی جمہوریہ کے صدر جمہوریہ سے کہتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم سے ہم کہتے ہیں کہ تم امت محمدیہ کے ایک ادنا غلام کو تم امت محمدیہ کے ایک ادنا امتی کو ہندوستان کی باغ ڈور سونگ کر دے تم کلمہ طیبہ کا پرچہ لہرا کر دیکھو پرچم لہرا کرا کر دیکھو عدالتوں میں تم میرے اللہ کے قرآن کو نافذ کر کر دیکھو پھر دیکھو کیا یہاں قتل ہو سکے گا کیا یہاں فرقہ مارانا آگ لگے گی کیا یہاں میرٹ بلانا اصلیہ آدی پور اور برہان پور دوبارہ بنے گا کیا خون کی ہے خون کا خطرہ کسی مظلوم کے جسم سے نکلے گا میرے رب کی قسم یہاں وہ ماحول ہوگا کہ ایک آدمی اپنی پلاٹینیم کا تھیلا زمین کے اندر رکھے گا لیکن چوبیس دن گزر چکے ہوں گے ساٹھ دن گزر چکے ہوں گے کوئی اسے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا ایک عورت مشرق سے لے کر مغرب تک پورے زیورات تن کر بے پردہ اپنے حسن کو نمایاں کر کے جائے گی لیکن کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھانے والا نہیں ہوگا تمہاری کالج کی لیکچرار عورتیں آج ان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں تمہاری یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والی عورتیں آج یہ سیکھ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے حمل کو گرانے کا طریقہ کیا ہے شادی سے پہلے غیروں سے تعلقات کیسے قائم کیے جا سکتے ہیں وہ کیا فارمولہ ہے کہ بھی کرے اور ایک نہ آئے تم نے ہندوستان کو تباہ کر دیا تم نے ہندوستان کو برباد کر دیا ہم نے شاہ جہاں کی بات نہیں کری ہم نے عالمگیر کی بات نہیں کری ایک بے نمازی بندی فاسق جو عورتوں کا رسیہ تھا جو شرح ترسیا تھا جو ہر قبیلے کی عورت پر دل دیا کرتا تھا انصاف کا اتنا بڑا پجاری تھا کہ انسانوں پر تو انسان بلکہ اس کی حکومت اس کی مملکت اور سلطنت میں جانوروں کے اندر بھی یہ احساس ہو چکا تھا کہ وقت کا بادشاہ ہمیں انصاف دلائے گا جب ایک گائے آ رہی تھی فتح پور سکری ساری بندشوں کو توڑ کر وہ جانا چاہ رہی تھی گنٹا گھر تک اور ایک بڑے گنٹھے کو جس پر رسی لگی ہوئی تھی رسی سے اس گھنٹے کو ہلانا چاہتی تھی سارے پہروں کو توڑ کر چلی گئی جہاں منا بادشاہ اکبر اپنی نیند کو توڑ کر آئے انہوں نے دیکھا کہ کوئی انسان نہیں کوئی آدمی نہیں شاید کوئی کسان آیا ہو کوئی گاؤں والا آیا ہو اپنے جانور کو صاف دے کر آیا ہو تلاشی لی پہلے داروں نے کہا فوجیوں نے کہا اور اس کے باڈی گارڈ نے کہا جناب والا اور یہ گائے وہ ہے جس میں سارے پہروں کو توڑ کر یہاں تک یہ آ گئی ہے اکبر ماں باجرا سمجھ چکا تھا اکبر گہرائی تک اس مقدمے کی جا چکا تھا کہا کہ اس کے مالک کو ڈھونڈ کر لاؤ مالک کو ڈھونڈ کر لایا گیا اکبر نے کہا ظالم اللہ نے تجھے اشرف کی مخلوقات بنایا اللہ نے تجھے آدم کی اولاد بنایا اللہ نے تجھے انسان بنایا اور اللہ نے تیرے تابے میں کچھ جانوروں کو دیا اس لیے نہیں دیا کہ دودھ دوہنے کے بعد جب دودھ دوہنے کی مدت ختم ہو جائے تو تو گلی کے اس کے حوالے کر دے کہ گلی کے بچے پتھر پھینکنے لگے اس کا مذاق کرنے لگے سارے مقدمے مرتبے کی تحت پہنچ گیا وہ کسان سمجھ گیا کہ میرا ظلم آج کارا ہو چکا ہے قدموں پر گر گیا اور اکبر بادشاہ سے کہنے لگا ہاں جہاں بنا جب تک کے گائے جوان تھی میں ہل جوت رہا تھا سواری کا کام لے رہا تھا دودھ دے رہی تھی دودھ دو رہا تھا اب جب اس کی مدت ختم ہو گئی میں نے اس کو جو ہے بھیڑیوں بکریوں کے اور جنگل کے ریبڑ کے حوالے کر دیا جہاں بنا بات اصل میں یہ ہے اسے رکھنے کے لیے جگہ نہیں اکبر بادشاہ نے کہا اس کو لیے ایک جو ہے جانوروں کی پناہ گاہ اور جانوروں کے پالنے کا آشرم دیا جائے تو چنانچہ سے جانوروں کو عدل ملتا تھا جانوروں کی انصاف ملتا تھا اور جانور اپنی فریاد لے کر ہمارے مسلم حکمرانوں کے پاس آیا کرتے تھے بلکہ جانور وہ فیصلہ دیا کرتے تھے فتح پور سیکری کے اندر دنیا کا جو سب سے بڑا بلند دروازہ ہے اس سے بڑا دروازہ عالم کے اندر نہیں ہے ذرا اور آگے بڑھے ایک مینار ملے گا آپ اپنے گائیڈ کو پوچھیں آپ اپنے سیاحت کار کے سیاح کے پوچھیں یہ مینار کیا ہے کہے گا اکبر بادشاہ کا ایک ہاتھی تھا اور اس کی موت کے بعد اسے دفن کر کر یہاں اس کی یاد میں مینار قائم کر دیا گیا پوچھے کہ ہاتھی تو لاکھوں تھے آخر اس ہاتھی میں کیا خصوصیت تھی اس ہاتھی کے اندر کیا خوبی تھی تو گئے آپ کو بتائے گا اکبر بادشاہ جب کسی فیصلے کی تہ کو نہیں پہنچتا تھا کہ چور یہ ہے یا چور وہ ہے اس زمین کا حقدار یہ ہے یا اس زمین کا حقدار وہ ہے قاتل یہ ہے یا قاتل وہ ہے جب فیصلے کی تہ تک نہیں پہنچتا تھا عدالت میں اکبر کی عدالت عالیہ میں جانور فیصلہ لے کر بھی آتے تھے اور اکبر کا سون کر حق بجانے فیصلہ بھی دیا کرتا تھا اور اس فیصلے کو ہندوستان کی ساری قومیں اور ہندوستان کے سارے دھرم ماننے والے اس کو تسلیم کیا کرتے تھے تو چنانچہ جب دو چار آدمیوں کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا ان میں قاتل کون ہے ان میں ڈکیت کون ہے تو ہاتھی سون کر بتا دیتا تھا کہ یہ قاتل ہے یہ چور ہے وہ چکا ہے تو پھر اکبر حکم دیتا اسے اشارہ کرتا وہ ہاتھی اپنے پیروں سے اس قاتل کو رون دیا کرتا تھا یہ ہمارے بادشاہوں کی تاریخ ہے ان کے جانور انصاف کیا کرتے تھے ان کی عدالت میں جانور انصاف لے کر آیا کرتے تھے آج تم نے کتنوں کی زندگی کو سسکیا دینے پر مجبور کر دیا آج تہاڑ جیل کو بولنے کا حق ہو آج ہوگی اور بلکام کی جیل کو بولنے کا حق ہو جیل کے ایک ایک اور جیل کے جانور اور جیل کے پرندے ان کی آہور ان کی سسکیاں اور ان کے خاندان کی تڑپ اور ان کے خاندان روڑے اور بلکنے کو بیان کریں گے کہ ہندوستان کی عدالت ہندوستان کی جمہوریت اور ہندوستان کا سیکولرزم کیا کارنامے انجام دے رہا ہے آج مزلوبوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے آج جو ہے ہبلی کے اندر آج جالنا کے اندر اور اور جو ہے دوسرے علاقوں کے اندر بمباری کرتے ہوئے لوگ پکڑے گئے راجستھان کے علاقے کے اندر بم بناتے ہوئے پکڑے گئے کیا ان کو ٹی وی کی اسکرین کے اندر دہشت گرد کہہ کر بتایا گیا مسلمانوں کو جب بمبئی کے اندر پکڑا جانے لگا تو ایک مسلمان گھرانے کو یہ کہہ کر گیا کہ تم اپنے گھر کے اندر راکٹ لانچر رکھتے ہو تو اس گرا غریب گھرانے نے کہا کہ جناب والا آپ کیا کہتے ہیں میرے گھر میں راکٹ لانچر میں نے کبھی یہ لفظ سنا بھی نہیں میں نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں وہ چرخا جس کے اندر سوت کاٹا جاتا تھا اس کی شکل راکٹ لانچر کی طرح تھی اس کو کپڑے کے اندر سیل بند کر دیا گیا اور کہا جاؤ تم عدالت کے اندر اس کی سنوائی کر لینا کہ راکٹ لانچر ہے یا سوت کاٹنے کا چرخا ہے دیکھو سوت کاٹنے کے چرخے پر راکٹ لانچر کا الزام لگایا گیا اور جو لوگ بم بناتے ہوئے ٹوپیاں پہن کر اور چوڑے پہن کر بم بناتے ہوئے مر گئے کہا گیا کہ یہ پٹاخوں کا کارخانہ پھٹ گیا کل کی خبر کل کل کی خبر جمعرات چوبیس گھنٹے نہیں گزرے حیدرآباد کے ایک جیتے جاگتے مسلمانوں کے بازار کے اندر داڑھی والے جھپڑے والے اور ٹوپی والے یہ کہہ کر کہ مسلمانوں تم اپنی دکانوں کو بند کرو اور تم ہندوؤں کا ساتھ دو اور ہندو لوگ آج اپنے کارخانوں کو دکانوں کو اس لیے بند کر رہے ہیں ان کے آج جو ہے مورتی کی توہین کی گئی رام اور لکشمن کی توہین کی گئی ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی یہ کہتے ہوئے کچھ ٹوپی والے امامے والے داڑھی والے بظاہر ان کو دیکھ کر پتا لگے کہ یہ تبلیغ کا چلہ گزار کر آئے ہیں جب اس جو ہے تاجروں کی یونین کے بڑوں نے کہا کہ ہماری میٹنگ میں کوئی ایسی بات پاس نہیں ہوئی یہ لوگ ہم کہاں سے آ گئے اور بغیر میٹنگ کے اس مارکیٹ میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا جاتا پکڑے گئے آج کے منصف اخبار میں آن لائن آپ دیکھیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظام الدین کے اندر وقت گزار کرائے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی مسلمان نہیں تھے یہ ہندو دھرم کے مارنے والے یہ گاؤں ماتا کا پیشاب کرنے والے ہندو مسلمان کے درمیان منافرت کی آگ بھڑکانے کے لیے اور مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کہ ہم کیوں دکان بند کریں ہمارے موقع پر ہندو دکان بند نہیں کرتے یہ بھڑکانے کے لیے یہ فساد کی شکل کے مسلمان لوگ دکانوں کو بند کروا رہے ہیں یہ مسلم جو ہے ہندو لوگوں نے یہ کام کیا ہے دلی کی جانا مسجد کے اندر حیدرآباد کی مکہ مسجد کے اندر اجمیر کی درگاہ کے اندر سو مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ جنم لے کر ٹھنڈے دل سے سوچو جس نے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا ہو میں کسی پیرانے پیر اور تحفظ گزار کی بات نہیں کرتا میں کسی بد وقتہ نمازی کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں جس نے اپنی سو سالہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کہا ہو ایک مرتبہ میرے محبوب پر ضرور بھیجا ہو تصور کرو تصور کرو جس نے ایک مرتبہ میرے اللہ کا میرے محبوب کا نام لیا کیا اللہ کے گھر میں بم ڈال سکتے جامع مسجد کے اندر وہ بلاس کر سکتا ہے کیا جمید کی درگاہ کے اندر وہ بلاس کر سکتا ہے مسجدوں میں بم پھٹے درگاہوں میں بم پھٹے ہماری جمعہ کے اوقات میں شب برات کے اوقات میں اور پھر پکڑے جائیں والے واہ جمہوریت کا کیا ترجمہ تم نے پیش کیا اور تم نے سیکولرزم کا کیا ترجمہ پیش کیا آؤ قدم آگے بڑھاؤ ہمارے صحابہ نے وفات کیسے کی ہمارے صحابہ نے دشمنوں کے ساتھ کیسے جمہوری نظام کو اور عدل اور انصاف کے ترازوں کو برقرار رکھا تمہاری طرح ترازو کے پر جو ہے پٹرے نہیں تھے کہ ہندو کے لیے اور اور مسلمانوں کے لیے اور کشمیر کی قسم بنی پر حملہ کرنے والے دہشت گرد اور اڑیسہ کی اسمبلی پر حملہ کرنے والے مجاہدان آزادی کیا فرق ہے مجھے بتاؤ اڈیسا کی اسمبلی میں کون رہ رہے تھے کشمیر کے پارلیمنٹ ہاؤس میں کون رہ رہے تھے یہ جو ہے تم نے عدالت کے اور انصاف کے دو پیمانے کیوں بنائے جب وہ دہشت گرد ہے کشمیر کی پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے اور دلی کی پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے تو پھر یہ آتنکواد اڑیسا کی پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے مجاہد آزادی یہ کیسے ہو گئے یہ دیش بھگت کیسے ہو گئے انصاف کے ان تمہارے دو پیمانوں نے دہشت گردی کو جنم دیا انصاف کے ان دو پیمانوں نے اس ہندوستان کے اندر انتخاب کی آگ اور انتخاب اور بدلے کی بھاؤنا کی آگ بھڑکائی یہاں انصاف سے جی رہے تھے یہاں ہم مساوات سے جی رہے تھے یہاں ہم عدل کے سائے میں جی رہے تھے تمہاری نا انصافی نے تمہارے عدل کے قاتلوں نے تمہارے انصاف کے خون خار بھیڑیوں نے ان معصوموں کو جن معصوموں کے سامنے ان کی ماں کی آخر لوٹی گئی جن کی بہن کی عزت عزت اور عزمت کی چادر کو تار تار کیا گیا اور جس باپ کے سامنے بیٹی کو برہنا کیا گیا اور پولیس کے ڈنڈے سے شرمگاہ کو ہلایا گیا کیا وہ باپ آنے کے بعد انتخاب کی آگ میں نہیں چلے گا کیا وہ بیٹی جو اپنے باپ کے سامنے ننگی ہوئی تھی آنے کے بعد اس کی زندگی کے کوئی معنی ہوتے ہیں دنوں تک بھوکا رکھنے کے بعد خود اپنا پیشاب پینے پر مجبور کرنے والا پھر جب اس جو ہے قید سے نکلتا ہے کیا اس کی زندگی کا کوئی معنی ہوتا ہے وہ عورت سکینہ نام کی جسے دہشت گردی کے الزام میں بامبئی کی پولیس گرفتار کرتی ہے کئی مہینوں تک اپنے لاکپ میں رکھتی ہے حتیٰ کہ جب اس کو ماہواری ہوتی ہے تو اس کے خون کے نیلے جسم سے گرنے لگتے ہیں اور اسے کوئی کپڑا نہیں دیا جاتا اور اسے غسل کرنے دیا نہیں جاتا اور اس کی میاسی بدلنے نہیں دیا جاتا بلکہ اسے بھوکا پیاسا رکھ کر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی زبان سے اپنے جسم کی گندگی کو صاف کرو اس سکینہ کی پولیس طاقت سے نکلنے کے بعد کیا زندگی کے کوئی معنی ہوتے ہیں کبیرو تم نے دہشت کو جنم دیا تم نے ٹیریرزم کو جنم دیا یہ ہندوستان ہمارے آبا اور اجداد کے خونوں سے سیتا ہوا ایک عدل کی وادی تھی ایک سونے کی چڑیا تھی یہاں کا کتا انگریز بھی کہہ رہا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے اس کے پر تم نے کاٹ لیے اس کے گلے کو کے اوپر تم نے نا انصافی کی چھری کو چلا دیا اور تم نے دہشت گردوں کو پیدا کیا تم نے گھٹالوں کو پیدا کیا دیکھو جنگ بدر ہے اسلام کا پہلا جہاد کا مالکہ ہے اور مرکز المکرمہ سے کافروں کا لشکر آ رہا ہے حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ مرکز المکرمہ سے اپنے باپ کے ساتھ آ رہے ہیں مدینت المنورہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ایسا انصاف لا کر بتاؤ ایسا عدل لا کر بتاؤ ایسی جمہوریت ایسی لا کر بتاؤ جنم جنم تم لوگ ہزار پر تباہ ہزار پر تباہ تم اپنے آباد کو اٹھاؤ گے میرے محبوب کے غلاموں کی عدالت میرے محبوب کے غلاموں کا انصاف تم ان کے پیر کی ڈھول میں نہیں لا سکتے حضرت بلائی بھائی اپنے والد کے ساتھ آ رہے تھے مدینت المنورہ ابو جہل کا لشکر آ رہا تھا میدان بدر میں مسلمانوں سے مارکا آزمانے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے جب پتا چلا حضرت حذیفہ ابن یمان جا رہے ہیں مدینے کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اور مدینے کی قوت اور فوجی طاقت کو بڑھانے کے لیے ابو جہل نے گرفتار کر لیا ابو جہل نے اپنے قبضے میں حضرت حذیفہ ابن یمان کو لے لیا حضرت حذیفہ ابن یمان کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہو کہاں میرے محبوب کا دیدار کر رہے میرے محبوب کے شہر مدینہ کو جا رہا ہو کہاں جا تو سکتے ہو لیکن شرط ہے کہ تم وہاں جا کر وہ لوگ جو ہمارے خلاف لڑنے آئیں گے تو تم ان کی لڑائی میں شریک نہ ہونا تو حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ابو جہل سے وعدہ کر لیا مجھے میرے محبوب کا دیدار کافی ہے مجھے میرے محبوب کے شہر میں قدم رکھنا کافی ہے حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے یہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر کے اندر مسلمان آ جائیں جتنی تعداد ہو تین سو تیرہ وہاں ہزاروں کا لشکر جرار یہاں ٹوٹی ہوئی تلواریں وہاں کھنک کی تلواریں یہاں زخمی اور لنگڑے گھوڑے وہاں گھوڑے اور وہاں اونٹوں کی ایک بہت بڑا جم کپیر ایک بہت بڑا ٹوڈا ایک ایک صحابی لاکھوں کی قیمت رکھتا تھا حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہزاروں کافروں کا لشکر جرار یہاں مٹھی بھر تین سو تیرہ مسلمان ٹوٹی تلواریں زخمی گھوڑے اور زخمی اونٹ طبیعت مچلنے لگی ایمانی جذبہ مچلنے لگا آقا کے قدموں پر گر گئے آقا آپ نے فرمایا کہ بدر کے میدان میں جو شریف ہوگا اس کے اگلے پچھلے گنا معاف ہو جائیں گے آقا آپ نے فرمایا کہ بدر کے میدان میں شریف ہونے والا بخشا بخشایا ہے حضیفہ یمان نے کیا قصور کیا اتنے یمان نے کیا خطا کی اجازت دیجیے یہ تو ایک دشمن کا وعدہ ہے آپ ہی نے فرمایا تھا کہ جنگوں کا وعدہ اور جنگوں کے اندر بدل جائے جائز ہے جنگ کی محبت کو توڑا جا سکتا ہے جنگ کے وعدے کو توڑا جا سکتا ہے آقا نے فرمایا نہیں ابھی جنگ بپا نہیں ہوئی تھی ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی ایک ایک نفس کی قیمت تھی ایک ایک فرد کی قیمت تھی ایک ایک صحابی لاکھوں انسانوں پر قیمتی تھا کم بھی فیت قلیلت مطلب فیت کثیرت حضرت حزیفا ایک لاکھ کافروں پر بھاری تھے آقا نے کہا حضیفہ تیرا حق تو پیمان ہو چکا ہے ابو جہل سے کہ تو جنگ میں شامل نہیں ہوگا وعدے کو نبھانا تو مدینے میں رہ اللہ تجھے اجر دے دے گا وعدے کو نبھانے کا لیکن یاد رکھ عدل کا خون نہ کرنا انصاف کا خون نہ کرنا حضرت حضیفہ ابن امتحمان مچل کر رہ گئے تڑپ کر رہ گئے وہ دیکھتے رہ گئے کہ ماض اور واپس چھوٹے ننے منہ بچے اپنے ایڑیوں کے بل غازی بن کر آج بدل کے میدان جا رہے ہیں آج بوڑھے جا رہے ہیں آج جوان جا رہے ہیں آج بدر کی تعریفیں آج بدر کی خوشخبریاں اپنے گلے کے اندر ڈال رہے ہیں حضیفہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے حبیب پاک کا سنگم نے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا یہ انصاف آقا نے سکھایا اور یہ عدل آقا نے سکھایا اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو ہندوستان کی جو پی ایس ایف قوم ہے فورس ہے وہ ہندوستان کی بارڈر پر لگی رہتی ہے لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ان کے ہتھیارات پر ان کے یونیفارم پر ان کی زندگیوں پر خرچ کیا جاتا ہے انہیں ٹرین کی ٹکٹ مفت ہے انہیں ہوائی جہاز میں کنسیشن ہے انہیں سترہ روپے میں جو صابن ہم لیتے ہیں انہیں سوا دس روپے میں دیا جاتا ہے جو چاول ہم تیس روپے میں لیتے ہیں ان کو سترہ روپے میں دیا جاتا ہے ہر چیز میں ان کے بچوں کے لیے ایجوکیشن فری ہے اگر یہ مر جائے ان کی بیویوں کے لیے پینشن ہے اور ان کے خاندان والوں کے لیے کوئی گورنمنٹ عہدہ ہے نیچے سے لے کر اوپر تک گھی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں پانچ تو کیا فیسوں انگلیاں ان کی گھی کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں کیا کارنامے انجام دیتے ہیں ہندوستان کے اندر آتکوادی داخل ہوتا ہے انہیں کو رشوت دے کر داخل ہوتا ہے ہندوستان کے اندر راکٹ لانچ کر آتا ہے انہیں کو رشوت دے کر وہ یہاں آتا ہے ہندوستان کے اندر ڈرگس آتا ہے انہیں کو رشوت دے کر آتا ہے ہندوستان کے اندر منشیات آتے ہیں ہیروئن انہیں کو رشوت دے کر آتے ہیں ہندوستان کے اندر دہشت گرد آتے ہیں انہیں کے راستوں سے آتے ہیں یہ ہے ہندوستان کی بی ایس ایف قوم اور آؤ حضرت سید سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں امت کے بعد لوگ کچھ چھوٹی سوچ سوچتے ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق کو جو نگاہ سے دیکھتے وہ نگاہ سے نہیں دیکھتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے میدان کے اندر ہیں اور جنگ بالکل عروج پر ہے بالکل شباب پر ہے یعنی بالکل اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں اچانک فریق مخالف کی طرف سے اسلام مسلمان دشمنوں کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب کچھ دنوں کے لیے جنگ کو بند کر دیا جائے اچانک ایسے اگریمنٹ ہوا کرتے تھے دس دن کے لیے سات دن کے لیے جنگ کو بند کر دیا جائے جنگ بند ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کا لشکر آرام کرنے لگا اور مشورہ کرنے لگا سات دن جنگ بندی کا اعلان ہوا ولو بل پر چھٹوے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ بالکل قریب بارڈر میں آ کر اپنی فورس کو اور اپنے ہتھیارات کو اور اپنی جو ہے فوجیوں کو لا کر جمع کر دیا اور جیسے ہی جنگ بندی کے ختم ہونے کا بگل بجا اور اعلان ہوا کہ اب سورج کی کرنیں زمین پر پڑتے ہی دوبارہ جنگ کا آغاز ہو جائے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اپنی لشکر جرار کو لے کر اپنے ہتھیارات کو لے کر اپنی فوج کو لے کر سامنے کا علاقہ فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے آگے بڑھتے چلے گئے جتنا گھوڑا پیش جاتا اتنے علاقوں کے اندر اسلامی مرچم اور مسلمانوں کی مملکت کے جھنڈوں کو فاتحانہ شان کے ساتھ وہ کاٹتے چلے جا رہے تھے کافی قوم یہ سوچ رہی تھی کہ جنگ مندی جب ہوگی یہ کہیں پڑے ہوں گے ستر کلو میٹر دور پچاس کلو میٹر دور آنے تک وقت لگے گا جنگ کی تیاری کرنے میں وقت لگے گا تو چنانچہ یہ خواب وفلت میں سوئے ہوئے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی عملی بتایا ایک لمحے کے لیے ایک منٹ کے لیے آپ آزاد ہو کر ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے غلط کیا کیا وقت سے پہلے اس علاقے کے اندر وہ داخل ہو گئے تھے وقت ہی کے اندر تو داخل ہوئے تھے کیا جنگ کے اندر حکمت عملی کو اپنانا کوئی گناہ ہے کوئی سمیرہ کوئی قبیرہ گناہ ہے بالکل نہیں ہم ہوتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل پر ان کی حکمت ان کی علم ان کی دانش اور ان کی سپہ سالاری پر ہم اوارڈ دیتے اب ہم انعام دیتے کہ تم نے کا کام کیا اور اتنا سینکڑوں کلومیٹر کا علاقہ تم نے آن کی آن میں بغیر کے پتہ کر لیا اور اسلام کا پاتحانہ پرچم اور جھنڈا تم نے لہرا لیکن پیچھے سے گھوڑ سوار آیا اس گھوڑ سوار کے اوپر ایک چادر لپٹا ہوا اور منہ پر لحاف ڈالا ہوا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا امر ابن ابسا رضی اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا تھا یا معاویہ اے معاویہ تم رک جاؤ اے معاویہ تم رک جاؤ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے رہے کہاں سے آواز آ رہی ہے کئی دشمنوں کی جماعت سے تو نہیں کہیں مخالف طبقے سے اور ٹولی سے تو نہیں اٹھ کر جو دیکھا تو ایک منہ پر چادر ڈالے ہوئے اور لحاظ کرتے ہوئے ایک اجنبی تھا کہا کہ ون انتا تم کون ہو کہا انا امر ابن آبسا میں امر ابن آبشہ ہوں کہا کیا خبر لے کر آئے ہو کیا فرمان لے کر آئے ہو فرمایا امیر تم دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو اللہ کے لیے یہ قبضہ کیا ہوا علاقہ یہ فتح کے گاڑے ہوئے چھٹے اور اسلامی مملکت کی حدود کے اندر لایا ہوا ملک یہ کافروں کے حوالے کر دو پھر دوبارہ اپنی سرزمین پر واپس آ جاؤ اللہ کے لیے بتاؤ میں ہوتا آپ ہوتے مانگ لیتے کورٹ نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ جو ہے کاغذات تمہارے ہیں اور تم اس زمین کے مالک ہو بعد میں سچائی کا پتہ لگا ہم کوٹ کا حوالہ دے کر اپنی زمین ایک اینٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ایک سکہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے لیکن حضرت عمر ابن ابسا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے کانوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا مسلمان قوم کا جس قوم سے معاہدہ ہو مسلمان قوم کا جس مخالف قوم سے اگریمنٹ ہو جب تک وہ اگریمنٹ ختم نہ ہو اس وقت تک کوئی جنگی کارنامہ انجام امیر معاویہ اگریمنٹ ختم ہونے سے پہلے تم بارڈر پر آ چکے تھے اگریمنٹ ختم ہونے سے پہلے تم ہتھیارات سے لیس ہو چکے تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ان کانوں سے سنا ہے بتا یہ ایک بادشاہ دنیا کا مقبوضہ کشمیر آج بھی لٹکا ہوا ہے آج بھی وہ علاقہ جس پر برف گرتی ہے اور آج بھی وہ علاقہ جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں چین چین دعوے دار ہے پاکستان دعوے دار ہے ہندوستان دعوے دار ہے ایک سبزہ اگتا نہیں ایک انار کا دانا اگتا نہیں ایک انسان کوئی کارخانہ لگا نہیں سکتا صرف برفیلا علاقہ ہے تین ملک اس برفیلی علاقے کے لیے اپنے ملک کا اربوں خربوں سرمایہ فوجیوں کو وہاں بھیج کر ایسے ہیلی کاپٹر ایسے ہوائی جہاز کے وہاں مائنس ڈگری ٹیمپریچر کی وجہ سے پیٹرول برف ہو جاتا ہے یہ خصوصی پیٹرول اور خصوصی رہنے کے حالات اور خصوصی رہنے کے کیا فراہم کر رہے ہیں دنیا کی اس فاتحانہ تاریخ میں اور دنیا کی مملکتوں اور دنیا کی شہنشاہوں کی تاریخ میں میرے آقا کے غلام حضرت امیر معاویہ کے مثال پیش کرو کہ پتا کیے ہوئے جھنڈے کو نکال کر دشمنوں کے پھر اس کے حوالے اس ملک کو کر دیا ہو اس سرزمین کو کر لیا ہو اس کو کہتے ہیں جمہوریت اس کو کہتے ہیں انصاف تم جمہوریت ہمیں سکھانا چاہتے ہو سیکولرزم ہمیں سکھانا چاہتے ہو جب تمہیں صحیح معنوں میں بت بنانے نہیں آتے تھے تم کی پرستش کر رہے تھے تم اللہ کے گھر میں تین سو ساٹھ بتوں کو رکھ کر پوجا کر رہے تھے اس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکولرزم کا پاٹ پڑھا دیا تھا جمہوریت کا پاٹ پڑھا دیا تھا جب خانے کعبہ سیلاب کی وجہ سے اس کی عمارتیں منہدیب ہو گئی خان کعبہ تعمیر ہو گیا حضرت کو رکھنے کا وقت آیا حضرت اسود کو آقا چاہتے تو رکھ سکتے تھے اگر حضرت کو وہاں مکے کا حاکم رکھ سکتا تھا وہاں کے بڑے بڑے حاکم کون تھے ابو لہر تھا ابو جہل تھا اتبا تھا شیوا تھا یہ سپریم کورٹ کے پنچ کے یہ حاضی تھے یہ وہاں کے پنچایت کے یہ پردھان تھے ان کی بات زمین پر چلتی تھی ان کی بات آسمانوں میں چلتی تھی یہ بیٹھ کر مجلس قائم ہوئی میٹنگ کی کہا کل سورج نکلنے کے بعد سب سے پہلے جو آدمی حدود حرم میں داخل ہوگا ہم اس کو حجر پر رکھنے کا موقع دیں گے وہ اون بھی داخل ہو سکتا تھا وہ خچر بھی داخل ہو سکتا تھا وہ گھوڑا بھی داخل ہو سکتا تھا وہ اتبا کے خاندان کا پرد آ سکتا تھا وہ شیوا اور ابو جہل کا بیٹا بھی آ سکتا تھا قربان جائے اللہ کی شان غریبی اللہ کی شان غریبی پر کہ یہاں پوری پردھان کی ٹیم اور پوری پنچایت کے ممبران یہاں کعبے میں چھپ کر دیکھ رہے ہیں آج وہ کون سی مبارک ہستی سورج نکلنے کے بعد سب سے پہلے حدود حرم میں آئے گی نگاہ تاک رہے ہیں نگاہ تاک رہے ہیں ابھی سایہ آیا منڈی کا چہرے کا ابھی سینے کا ابھی پیروں کا لو لو یہ چمکدار چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ہو گیا میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے اختیار تھا حضرت اسمت کو اٹھا کر تنہ تنہا آپ کھانے کعبہ کی دیواری میں جوڑ دیتے لیکن قربان جائے آپ کی شان جمہوریت پر اور آپ کے مساوات کے درج پر کہا کہ میں چاہوں یہ تمہارے پردھان اور تمہاری پنچایت اور تمہاری سپریم کورٹ کا آڈر ہے کہ میں تنہ تنہا رکھ سکتا ہوں آپ نے اپنی چادر کو سینے سے نکالا اس چادر مبارک پر آپ نے حضرت اسمت کو رکھا فرمایا فرمایا مکت المکرمہ میں جتنے قبیلے اور خاندان ہیں ہر قبیلے اور خاندان کا ایک فرد آ کر اس چادر کا ایک گولا پکڑ لے سب لوگوں نے پکڑا آخر میں آخان حیدر سر کو اٹھا کر کعبے کی دیوار پر لگا دی یہ درد دیا آپ چاہتے تنے تنہا لگا سکتے تھے مساوات کا درس دیا جمہوریت کا درد دیا سب لوگوں کو جو ہے لے کر چلنے کا درد دیا آکاش عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر جب مسلمانوں کی حضرت سیدنا عمر برک رضی اللہ تعالیٰ کی فوجیں تھی عیسائی اور کافی لوگ بسا کرتے تھے ان سے اسلامی مملکت ٹیکس اور جزیا دے کر ان کے جان و مال کی حفاظت کیا کرتی تھی لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جہاد کے ایک اہم مالکے میں فوجیوں کی بڑی سخت ضرورت پڑ گئی الیکشن کے موقع پر جب جو ہے پولیس والوں کی ضرورت پڑتی ہے ٹریننگ پولیس ٹریننگ کے لوگوں کو یونیفارم پہنا کر انہیں جو ہے ڈنڈے دے کر مارنے پر لگا دیا جاتا ہے ایک سخت ضرورت تھی ایک بڑی اہمیت کا معاملہ تھا اسلام کا قوم کا بیت المقدس سے فوج کو ہٹانے کی ضرورت تھی حضرت سیدنا اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میٹنگ کی کہا کہ یہاں بیت المقدس کے پاس جو فوج ہے اس کو بارڈر کے پاس بھیجا جائے کہا کہ ہم وہاں کے کافی اور وہاں کے عیسائیوں سے ٹیکس لے کر ان کے جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں اگر فوج ہٹا لیں گے کون ان کی جان و مال کی حفاظت کرے گا کوئی اسے جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے جب فوجیوں کی سب ضرورت ہے اور فوج کو وہاں سے ہٹانا بھی ضروری ہے تو بیت المال کے انچارج آفیسر یوں سمجھیے کہ فائنانس منسٹر کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لیٹر لکھا کہ جب سے ہماری فوج وہاں پر گئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک کافروں اور عیسائیوں سے جو ٹیکس کیا گیا اور انٹری کے اندر جو ٹیکس ہے یعنی داخلے میں جو ٹیکس ہے سارے کافروں کو مشرقوں کو اور عیسائیوں کو وہ ٹیکس واپس کر دیا جائے اس لیے کہ مسلمانوں کی فوج آگے ان کی حفاظت کرنے سے حاصل ہے ایسا انصاف لاؤ ایسی جمہوریت لاؤ ایسا عدل لاؤ ایسا قانون لاؤ کہ ایک بوڑھی عورت بھی وقت کے شہنشاہ سے اس کے زمین کو جھجوڑ سکتی ہے اور یہ پوچھ سکتی ہے کہ جہاں پنا عمر فاروق تم نے جنگ کے مال غنیمت میں جو چادریں لی تھی اس چادر میں کسی کی خمیش نہیں بنی تھی یہ تم نے چادر کیسے چرا لی ہندوستان کے سیاسی کتے جب ہندوستان کی بیان کا منہ تک ان کا خزانہ آ جاتا ہے سوئس کے اندر سوئس بیان کے اندر سوئٹزرلینڈ لینڈ کے اندر کچھ کتے اور سور اور پالتو بلی کے انشورنس کے نام پر اربوں خربوں روپیہ وہ جمع کرتے ہیں اور یہاں جو اینٹی کرپشن محکمہ ہے وہ اینٹی کرپشن محکمہ کسی محکمے پر کرپشن کی بنیاد پر جرم میں وہ جو ہے دھاوا بولتا ہے اور کروڑوں کی جائیداد ضبط کرتا ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں چلو بھائی یہاں اینٹی کرپشن محکمہ ہے یہاں عشوتوروں کو پکڑنے والی ایک جماعت ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ہندوستان کی تاریخ آزادی سے لے کر اب تک کوئی رشوت کے جرم کے اندر سزا کاٹا ہے کوئی لوگوں کے خون پینے کے جرم میں سولی پر چڑھا ہے کیا ہوتا ہے اینٹی کرپشن والوں کو اسکاٹ کو اگر یہ کروڑوں کی جائیداد کے گھپلے میں پکڑے جاتے ہیں ففٹی پرسینٹ ان کو دے کر مقدمے کو کمزور بنا کر پھر وہ عدالت سے چھٹکارا پا کر نوکری اور پھر اپنے جو ہے عہدے کا ٹرانسفر کرا کر کہیں آرام سے جنگل میں درندوں کی زندگی گزارتے ہیں یہ عدل ہے یہ انصاف ہے اور یہ قانون ہے سڑ چکا ہے قانون یہاں کا ہندوستان کا ذرا ذرا داغدار ہو چکا ہے اس لیے دارلون دیوبند اب متحرک ہو چکا انار کا درخت اس کے تنے کھڑے ہو گئے اب جگیت العلماء فعال بن چکی اس نے کہا ہم شیخ ہند کی ریشمی رومان کی تحریر کو داغدار ہونے نہیں مالٹا کی جیل میں گزارے ہوئے شیخ الاسلام کے لمحوں کو ہندوستان کے اندر برباد ہونے نہیں دیں گے یہ جمہوری یوم جمہوریہ منانا بخاری پڑھانے والوں کا کام نہیں تھا یہ جنگ آزادی کا پرچم لہرانا یہ تفسیر پڑھانے والوں کا کام نہیں تھا یہ تمہارے اور میرے جیسے دنیا کے کتوں کا کام تھا یہ کالے کوٹ پہننے والوں کا کام تھا یہ ہندوستان کے قانون کے والوں کا کام تھا یہ ملا کا کام اذان دینا تھا ملا کا کام تصویر کے دانوں کو گنوانا تھا ملا کا کام قال اللہ قال رسول کی سدائے بلند کروانا تھا ملا کا کام نورانی قاعدے کی تختی کو پڑھانا تھا لیکن اس ہندوستان کی مظلومانہ تاریخ اس ہندوستان کے اندر ظالمانہ حکومت اس ہندوستان کی نام نہاد جمہوریت اور سیکولرزم نے ان کو ان کے مسرت سے نکلنے پر مجبور کیا آج یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک طرف مولانا سلمان صاحب مراد آباد سے یہاں آ رہے ہیں تو دوسری طرف لوگ دیوبند کی مسلح حدیث سے نکل کر شیخ الاسلام کے جگر کو حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی تشریح لا رہے ہیں ان کا کام جمہوریت کی تشریح کرنا نہیں ہے ان کا کام آزادی کے پرچم کی وضاحت کرنا نہیں ہے لیکن ہندوستان کی ظالمانہ ہندوستان کے انصاف اور عدل پر خون کرنے والے قاتلوں نے ان کو مجبور کیا ہے آج بات نواز مغرب مشہور کے اندر میلاد باغ کے اندر جمہوریت کا تحفظ اسی لیے حضرت مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ بس کا تو انتظام کیا گیا ہے ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا طبقہ بس میں نہیں جا سکتا میں کہتا ہوں جن کی سواریاں اللہ کے راستے میں قبول ہو جاتی ہیں وہ حادثے کا شکار نہیں ہوتی شادیوں کو بٹھانے کے لیے اور شادی کے موقع پر دلہا اور دلہن کو بٹھانے کے لیے پکنک کے لیے ہزاروں لاکھوں مرتبہ ہماری سواریاں استعمال ہوتی ہیں بی کے موقع پر کسی عالم کو لانے اور کسی دینی جلسے میں جانے اگر وہ گاڑیاں استعمال ہو جائیں میرا رب کی ذات پر یقین ہے وہ گاڑیاں حادثے کا شکار نہیں ہوتی اس لیے کہ ان گاڑیوں کی نسبت دین الہی سے ہو گئی اور بزرگوں سے ہو گئی اگر بس جو ہے کافی نہ ہو میں یہ کہتا ہوں کہ آئے آپ جمہوریت کو پہچانیں اور آپ اس ہندوستان کے اندر رہ کر ان ظالمانہ ماحول کے اندر مظلومانہ زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں پھر اپنے آبا اور اجداد کی تاریخ کو کیسے ہم زندہ کر سکتے ہیں ایک بڑے پیغام کے ساتھ سفر کی مشقتیں سعودیں برداشت کر کر جگر جو ہے شیخ الاسلام مولانا سعید ارشد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور جہاں کہیں بھی اس نسبت سے بیانات ہو آپ ضرور شرکت کریں پارٹی نہ دیکھے آپ مکتب فکر نہ دیکھے آپ اسٹیج نہ دیکھے ابھی ہندوستان میں ایسا وقت نہیں ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کو نیچا کرتے رہے وہ جمعیت سچی یہ جمعیت جھوٹی وہ پاٹ وہ فیصلہ اللہ کے پاس ہو جائے گا اللہ جس کو سچا سمجھے گا اس کو جنت میں داخل کرے گا اللہ جسے جھوٹا سمجھے گا اسے عذاب دے گا نہ ہم عذاب دے سکتے ہیں نہ ہم کسی کو اور کا مالک بنا سکتے ہیں لڑنے کا وقت نہیں مارنے والا کلمے کی نسبت سے مار رہا ہے مارنے والا کابل کی نسبت سے مار رہا ہے مارنے والا قرآن کی نسبت سے مار رہا ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا کعبہ ایک ہے ہمارا کلمہ ایک ہے ہمارا قبلہ ایک ہے پھر ہم مکتبوں کے نام پر ہم کے نام پر ہم فرقوں کے نام پر کیوں بٹے بلا کہتا ہے آپس میں اختلاف نہ کرو دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا کو کھڑ جائے گی اب ضرورت ہے متحد متفق ہو کر کام کرنے کی اور ہندوستان جو جنہوں ہندوستان جسے دہشت گردوں نے اپنی جنت بنا لیا ہے ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے والوں کی سرجم کمپنی کے مالک کو دہشت گرد ثابت کرنے کی ضرورت ہے نقلی دوائیں بنانے والے اناج میں ملاوٹ کرنے والے اور زندگیوں کا سودا کرنے والے انصاف کا قتل کرنے والے اور نقلی روپیہ بنانے والے ہندوستان کی فائنانس فائنانس ہندوستان کے روپیے پیسے کو کمزور کرنے والے اور وہ پولیس اور وہ جج اور وہ بی ایس ایف جو رشوت دے کر ہندوستان کی جمہوریت کو کھوکھلا کر رہے ہیں مسلمانوں ضرورت ہے کہ تم اس راز کو کاج کرو اور ثابت کرو کہ ہندوستان کا کھلا ہوا دشمن کون ہے ہندوستان کا سین سام کون ہے ہندوستان کے اندر سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے اب وقت آ چکا ہے کہ دودھ کا دودھ ہو جائے اور پانی کا پانی ہو جائے ہم جو ہے جب اس ہفتے کے اندر امریکہ کے اندر خوانا آیا سوری دنیا کے لوگ عرب ممالک مکہ کا پرنس اور مدینت المنورہ کا جو ہے شہزادہ تمام کے تمام نے کہا کہ بھارت جو ہے اوباما سے ہمیں نیک توقعات وابستہ ہیں اور اس میں گوانتا نامو بے کی جیل کے تعلق سے بھی احکامات تعدیل کر دیے ہیں اور اس کے آنے کے بعد فلسطین کے اندر بھی جنگ بندی ہو گئی ہے اسرائیل کے توپوں کا رخ اپنی طرف آ چکا ہے کیا یہ سچ ہے کہ اوباما کے آنے سے عالم اسلام میں امن پیدا ہو جائے گا کیا عراق کی فوج واپس چلی جائے گی کیا فلسطین کے اندر فلسطینیوں کو ان کا حق دے دیا جائے گا کیا باقی مسجد کے اندر دوبارہ وقت ادانے ہوں گی اور نوانے ہوں گی اور کیا بیت المقدس کے اندر پھر فلسطینوں کا داخلہ ہو جائے گا کیا جو ہے غازہ پٹی کے اندر جو پھول پھول بننے سے پہلے کلیوں کے اندر مسئلے گئے کیا ان کو ماں باپ کو ان کا حق دلایا جائے گا یا یہ کہ کیا کوئی ایسی پیشن گوئی ہے کہ اوباما دجال ہوگا وقت کا کیا اوباما کے ہاتھوں مکے کا قتل ہوگا کیا اوباما کے ہاتھوں مدینہ منورہ کے اندر خون ریزی ہوگی ایک خطرناک پیشن گوئی حدیث کے اندر ہے کہ مکے کا قاتل کوئی ہو سکتا ہے مدینہ منورہ کے اندر تین شہید نبی کے روزے کی جالی کوئی توڑ سکتا ہے کیا یہ وہ ہی ہے حدیث کی روشنی میں ہم گہرائی میں اگلی جمعہ جائیں گے اور اگلی جمعہ ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے موبائل سے اپنی خواتین کو بیان سنوائیں کسی طریقے سے اس لیے ہم جس عنوان کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آج جو ہے غریبی کا رونا رو رو رہے ہیں مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں یہ عورت اپنے شوہر کی قاتل بھی ہے یا اور اپنے شوہر کی صحت کی محافظ بھی ہے یا عورت اپنے شوہر کے لیے احمد بھی ہے یا عورت اپنے شوہر کے لیے ڈکے اور بلند دیوی بھی ہے یہ کب بلند دیوی ہے یہ کب راغ ہے فائنانس کا پورا کنٹرول عورتوں کے ہاتھ میں ہے وہ گھروں کو سلیقے سے چلائے تو پھر حرام رکنا گھر میں داخل نہیں ہو سکتا وہ بد سلیقے کی پر آ جائے تو پھر ہزاروں پیر پر جنم لے سکتے ہیں اس لیے خاص طور سے ہاں، عورتوں تک بات پہنچانے کا نظم کر کر اگلی جمعہ آئے اور پھر اگلی جمعہ دیکھے کیا حسین جو ہے بابا حسین سے آپ عالم اسلام کی امن کی توقعات کی جا سکتی ہیں یا یہ کہ یہ اوباما جو ہے مکے کی عید سے عید بجائے گا حدیث کیا کہتی ہے انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ حدیث کو پڑھیں گے آپ سے درخواست ہے ضرور یہ تحفظ جمہوریت کے اللہ سے جو الساف قائم کیا جا رہا ہے بنف سے نصیب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شریف ہو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کی آمد کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہندوستان سے دہشت گردوں کا سفایا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگ دین کی خون اور قربانی رنگ لائے آمین واپسان الحمد للہ رب العالمین